حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میرے لیے زعفا اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رابی حدیث زید بن ارتاح ادی بن ارتاح کے بھائی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چورانوے